الحمد لله الذي هو جهد السبيل والصلاة والسلام على صاحب التنزيل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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وپارکا وسلم يا رسول الله حضور پر نور ساڈے بابا فریم مبارک قدمہ شریف کے اندر بیٹھ کے مدت دراز تو بعد آپ کی بار عالیہ آلیا کے اندر بندہ ناشیر کم علم کم فام کم عمل ٹوٹے پھوٹے مارو رات پیش کرنے لگا ہے اتنے طویل عرصے کی فطرت ان کتاب اور تو بعد ایک دم صرف تین گھنٹے یا چار گھنٹے دے بچ بچ بچ اتنا عوام دا اتنا سامعین دا شوق ذوق نال تشریف لیاونا یہ دسد ہے اور اس بات کی روشن دلیل ہے اس بات کی روشن دلیل ہے کہ خصوصاً بابا فرید سرکار دی نگری دے سادہ سادہ اور صاف دل مسلمان جتنا مرضی رکاوٹ مخالفت شورش ہووے دین حق سنن واسطے پروانیاں وانگو حاضر اور پروانے آنگوں شوق رکھتے ہیں جتنا مخالفت ود دیے انہوں دا شوق انہوں دی محبت ہو ود دی خوشامت نہیں حقیقت سیاسی جلسے کر لین مذہبی جلسے کر لین ایڈی چھتی اتنا اجتماع نہیں کر سکتا کوئی اشتہار نہیں چھاپیا کیوں بھی تمہوں کوئی اشتہار نظر آیا صرف اصا بندہ ناچیر نے دو لفظ موبائل ایک ریکارڈ کر کے چڑھائے اللہ رسول دے نام مبارک نو رولنا اگر گوارا نہیں کرتے اللہ پاک اپنے فضل و کرم ساری عزت نو بھی رولنا گوارا نہیں کرتا حالے لاہور دے ساتھی بچارے اتوں بجے ہوئے اور رستے دے اندر نے خدا جانے کس بجے کتنے بجے پہنچتے ہیں میرے دوستو یہ عظیم الشان اجتماع اتنا طویل عرصے دی فطرت اور وقفے تو بعد یہ دستا ہے پیار کہ اتنا ایک علاقے اتنا کثیر لوگ حق ماریا گیا یہاں کی حق تلفی ہوئی اللہ پاک نے یہاں کی مدد فرمائی حق تلفی کرنے والوں زلیل ہونا انہیں ظلم کیا حکومت دا نہ قانونی حق نہ آئینی حق اور شری حق کہہ نہیں سکتے حق دیتا ہے کنجر بھی جلسہ کرے کمینا جلسہ کرے ہندو جلسہ کرے سکھ جلسہ کرے ہر ایک جلسہ کرے ہر طرح کی بکواس بازی والا جلسہ کرے نہ جلسہ کرے تو ایک ایسا بندہ جلسہ نہ کرے جلام کا شوق یہ ہزار دنیا رکھ ظالم لوگ کہندے نے جھوٹے کذاب کہندے نے وہ گالا کٹ دے وہ فلان کرتا ہے یہ گالا سننا ہے بیٹھے وہ ایسی خلقت یہ گالا سننا ہے کیا یہاں کا دل زمین کوئی یہ نہیں سمجھتے گال کی ہوتی میرے دوستو میری گل سے توجہ فرمانا کسی قسم کا تے آئین اور قانون درج لکھے کسی قسم دا بدترین تو بدترین ہوئے پاوے یہ لفظ میں بول رہا ہوں جس طرح دا بھی کوئی مذہب ہوئے کوئی نظریہ ہوئے کوئی عمل ہوئے بشرتے کہ پاکستانی بندے دا ہوئے اس دے خلاف اگر کوئی اٹھے اس دا حق مارن کی کوشش کرے تو حکومت دا فرض بن مخالفا نو بٹھا اس نو اپنے مذہب اپنے نظریے پاوے کفرے پامیں مرضی اس نو کھل کے بیان کرنے کا موقع دیں مسٹر جلائے لکھ گیا سی مسٹر جلائے لکھ گیا ہے بول گیا محفوظ ہے پاکستان بن گیا اب ہندو ہندو نہیں رہے گا مسلم مسلمان نہیں رہے گا جو چاہے مندروں کو جائے جو چاہے مسجدوں کی طرف جائے وہ خدا سے بندی ہو جس وقت اتنی آزادی ہے تو مخالف اگر بولے کہ جی فلانا انج اتے خدا دے بولن خدا دے خلاف بولن والے ہیں نبیا رسولوں دے خلاف بولن والے ہیں صحابہ دے خلاف بولن والے ہیں قرآن دے خلاف بولن والے ہیں اسلام دے خلاف بولن والے ہیں اولیاء دے خلاف بولن والے کیا مرزا مرزا جہلمی جہلمی نام دا بندہ کیا وہ ہر ایک نہیں بہتا پرچے دن والے ہر مذہب والے ہر فرقے والے پرچے دیتے ہیں لیکن اجازت نہیں جی مینو احسان الہی زہیل دے پتر ابتسامی لئی ظہیر نے خود فون کر کے آخیا میں خود پرچہ کرایا لیکن ایجنسیاں چکن نہیں دینی چکدیاں نہیں پیسے بھی دیتے ہیں پھر بھی نہیں چکن دینی وہ مسلمانوں میں آئین اور قانون والوں گل پہ کرنا اگر اپنے آئین قانون سمجھتے ہو تو پھر تا فرم پاوے کوئی کافر پاوے کوئی مسلمان ہے تو آٹا پر اس مذہب کا تحفظ ہے دفاع ہے اور مخالف نو روکنے یہ تو آٹا فرد بن گئے بل فرد اگر میں بات اکیلا ہوں تو تو فرد بن رہا ہے میرا جلسہ کراؤ میں جو مرضی آخا آئین قانون مطابق فرد بنتا ہے تصا تحفظ دو جلسہ کراؤ جڑا خلاف بولے انہوں اگ بہ جا رام تو اپنی باری کر لیں تیرا مذہب اپنی تھان سے وہ مذہب اپنی تھان سے ہمیں حکم ہے ہمیں مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہر مذہب والے کو ہم نے تحفظ دینا ہے گستاخ رسول ہو اس کو تحفظ دینا تمہارا فرض ہے کیا گستاخ رسول کو تم لوگ تحفظ ہی اگر کوئی گستاخ رسول ہو ان تحفظ دے کے عزت یورپ بھیجنا فرض ہے تو میں پوچھنا باقی پیچھے ریا کوفر رہا کوئی گمراہی نہیں کیڑا کوئی غلط عقیدہ نظریہ رہا جس تسا دبانا چاہتے ہو یہ گل نہیں اور سنو مسلمانوں یہ گل نہیں کہ چشتی کسی کے خلاف بول رہا ہے گل چشتی حق بول رہا موت صرف اس گل کی جی دوسرے دوسرے وگوں میں بولا سمجھدار ہوں دوسرے وگوں میں بولا سارا جگ جی مرضی پونکتا ہے ساریا کھلیاں اجازت نے جڑا اس کے خلاف سچ حق بولے اس کا رد کرے تردید کرے اپنا دینی فریدا ادا کرے اتنے تو ان ڈک دیتا جائے تو میرے دوستو انتظامیہ پاک پسند ہوئے جب کوئی کسی علاقے میں ہو وہ اپنا فرض سمجھ میں انہوں نے چیلنج کرنا میرے نال بہ جاؤ تھی صرف ثابت کر دو کہ تھی کسی بھی کسی بھی مذہبی گل صرف انگلی اٹھا سکتے ہو تو اگر تے آئی قانون ہوئے کہ جی مرضی کفر ہو اس کے خلاف تے آئن قانون یہ ہوئے کہ وہ خلاف انگلی اٹھا سکتے ہو میں جرم دا سڈا نبی آخری نبی ہے یا نہیں بولو تو صحیح خاتم النبیین ہیں کہ نہیں مرزائی دے منکر ہیں کہ نہیں وہ ختم نبوت دے منکر ہیں کہ نہیں تے حکومت دے مرزائیاں دے خلاف نہیں بولن دیندی وہ فرض سمجھتے ہیں مرزائی تفل دینا الگ تو کفرے یہ کہتے ہیں بھائی وہ اقلیت ہے پاکستانی شہری ہونے کے ناطے وہ افسر ہے کہ نہیں افسر میں ہوں صرف ان افسران سمجھاؤ گل کرنا کہ جی کسی میرے خلاف آ کے چشتی چشتی یزیدی ہے تو تم مرزائی نو منی بیٹھا یزیدی نو کیوں نہیں مان سکنا افسر صاحب ذرا تھوڑا جا اپنے تقوی دا اندازہ لگانا تس کس درجے دے پرہیزگار لوگ ہیں انگریزی نظام یہودیت جو چلتی ہے میں ادھر نہیں جانا چاہتا میں صرف اے دماغی ٹول سے کرنا چاہنا دسو مرزائی ملک دے آلہ ترین افسر ہیں فوج پولیس اندر تو کیا وجہ ہے یزیدی جہاں نہیں جی سکتا مرزائی پینے کا حق رکھتا ہے کیوں یہ جواب تم پر فر دے رہا میں میں سنو تم کہتے ہو سید کو میں تمہارا غلام ہوں میں سید کو کہتا ہوں سید سید میں تیرا غلام ہوں تھی اگریزوں کے غلام جی ساری خدائی جان دیے تھی اگریزوں کے غلام جی ساری خدائی جان دیے گل وہ دسنی ہوں جی شہادت ادھر ادھر لوڑ پوے جی شہادت آسمان زمین چاروں طرفوں چپک رہی ہوگی عمران خان جگہ جگہ سے پیچھے دس کیا ہے کہ ہم غلام ہیں اور بدترین غلام ہیں اور امریکہ کے غلام ہیں انسان یہودی کا غلام ہونا تو گوارا سید کا غلام ہونا مینو گوارا ہوں آپ اندازہ لگا حسینی تو ہے کہ میں نے گاہ کا چھڑ بکھا سکنا لیکن میں موضوع کے ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتا میری حقیقت پوچھنی ہوگی نا سر تیرے کول نہیں ہو سکتی اپنے آلہ ترین ایک مرگے سور دی شکل جرنل مشرق جڑا ملکوں نے ملک پی گیا ان کی ہے وہ سور دی شکل مریا مینو اندر کرن دیا کوشش بھی کیتا میرے حضرت صاحب نے فرمایا سن لو تسا مر جاؤ گے اور میرا چشتی میں گجدا رہے گا گجدا پہ افسر صاحب آپ کا فرض کسی کے مذہب میں مداخلت کرنا انگلی اٹھانا نہیں آپ کا فرض ہر مذہب اور اہل مذہب کو تحفظ دینا ہے اپنا فرض پہچانو عجیب بات ہے افسر تم ہو اور قانون ہم جانتے ہیں میں افسر کھڈایا مت میں سمجھو مولیا میں میں ہر کسی نو کھڈایا اللہ کے و کرم نال ناچیز کے سامنے تمہارا کوئی دانشور سے دانشور میں سے میں گریجویٹ سے گریجویٹ پانچ منٹ کے لیے نہیں ٹھہر سکتا میں پھر تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور ساری پاکستان کی حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کسی مذہب پر کسی اہل مذہب پر انگلی اٹھانا تمہارا کوئی کام نہیں اختیار نہیں تمہارا فرض یہ ہے ہر مذہب اور اہل مذہب کو تحفظ دو تحفظ دو تحفظ دو اللہ دے فقیرو انگریزی تعلیم والوں کو انگریزی تعلیم والوں کو نہ عقل ہوں نہ حکمت ہوں نہ انصاف ہوں کی کہہ رہا میں نہ عقل ہوں نہ حکمت ہوں نہ انصاف میں قسم ذات نہیں کر کے کہنا پوچھا کیا دنیا کے کسی قانون میں یک طرفہ سن کر فیصلہ کرنا بھی ہے تمہارے پاس صرف طاقت ہے عقل نہیں حکمت نہیں عدل انصاف نہیں علم نہیں کوئی فوقیت تم نہیں رکھتے اگر صرف فوقیت ہے تمہارے پاس تمہاری طاقت ورنہ بتاؤ کافر کے قانون میں بھی ایسا نہیں یک طرفہ سنو اور فیصلہ کر دو اگر کسی قانون یہ ہے کہ جنا مرضی کو کسی سے الزام لاوے فریق مخالف کو بلاؤ دونوں کو سامنے بٹھاؤ خود اگر جج بننے کی صلاحیت رکھتے ہو جج بنو قاضی بننے کی صلاحیت رکھتے ہو قاضی بنو جانے بہن کی سنو فریقین کی سننے کے بعد پھر نچاؤ نچارا کر پھر فیصلہ کر اور تین چند مولوی اٹھ کے آخر چشتی ہیں چشتی ہیں تو پابندی لا دے اور تو کتنے پڑے میں قیامت

میں ہوں چیلنج کرنا میں باغ پتن کی سرزمین میں بیٹھا ہوں روئے زمین کا کوئی بندہ عرب کا ہو عجم کا ہو اگر چشتی کے مقابلے میں آنے کی ضرورت رکھتا ہے ہر میدان میں حاضر ہوں نارائ نارائن سالت للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے سر سر ان لوگوں کا حق مارنا جن کے سننے کو یہ ہزاروں لاکھوں عوام ترستی ہے اور ان کے کہنے پر مارنا جو مسجد میں ممبر پر بیٹھے تو مکھیوں کے سوا اللہ جو ممبر پر بیٹھے تو مکھیوں کا مجمع ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پر سن کر لاکھوں لاکھوں لوگ جس کے سننے کے لیے تڑپتے ہیں وہی پابندی لا دینا اور اس کے کہنے سے جڑا جمعہ خطبہ شروع کر اگے سفا کو سوا کوئی شہ نہ ہو میں نہیں پتا مولویاں یہ اللہ کا فضل ہے کیوں ویختے سی مایوس نہ ہو ان سے قلندر اقبال فرماؤں گا توجہ ہے دوستو تو بھائی انصاف کرو اگر انصاف کی کرسی اپنی بتاتے ہو فطرت ثانیہ تو تمہاری علم انصاف حکمت عقل سے خالی فطرت ثانیہ تو اگر دعویٰ کرتے ہو کہ کرسی انصاف پر بیٹھے ہیں تو خدا را خدا را میں آپ کی گستاخی نہیں کر رہا آپ کی آنکھیں کھول رہا ہوں آپ کی گستاخی نہیں کر رہا خود کو اور ان جیسے غریبوں کو آپ جیسوں کے ظلم سے بچنے کا مشورہ دے رہا کہ کم از کم جان بہن کی تو سن لیا کرو ہمارے پاس صرف شرافت ہے شریعت اور شرافت کے پابند لوگ ہیں ورنہ یہ نہ سمجھنا مولویوں جو مولوی آ جاتے ہیں ٹر ٹر کرتے ہوئے ہاں جی انہوں نے کول ادھر ویکنا ادھر ادھر ریٹائر ہوئے بچارے ریٹائر ہوئے بڈھے مشیر چاہتے یا ایڈے ایڈے بچے میرے کو جڑی بلائیں بیٹھی ہیں نا بلان بلان بلاوا نو میرے حضرت صاحب نے نت پائی بدماش بیٹھے ڈاکو پتہ نے کی کی بلائی سن یہ حق دا اثر ہویا کہ آ گئے نے اللہ دے بندیو یہ نہ سمجھو کہ سڈے کو زور کوئی نہیں زور دا غلط استعمال کوئی نہیں سمجھ نہیں لگی نہیں میرے دوستو اسے ضمن ابتدائی تمبیحات آخر اپنے من دی اگ ہواڑ کھڑنی سی اینا بیچاریاں دا کو من ٹھارنا سی تساں جو اینا عرصہ سڑیا ہے

غلط پڑھنے والوں سے ان پڑھ کی موضوع ہے پنجابی آ غلط پڑھنے والے ان پڑھ چنگے موضوع ایک والا یہ بیان ہوا ہے ڈیرا اسماعیل خان ایک اور جگہ سے بیان ہویا تیسری جگہ ہے کی موضوع ہے غلط پڑھیا نالوں ان پڑھ چل میرے مسلمانوں اے عظیم موضوع ہے اللہ اکبر قرآن قرآن و حدیث سلف صالحین اور اہل حکمت دا سمجھو میں خلاصہ کٹ کے دے رہا اللہ پاک نے لوکانو یہ تمبی فرمائیے اما یا جنکم منی ہدن فلا خوف علیہم فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون توجہ رکھنا لوگ سمجھتے اللہ اکبر لیکن پھر پھر موضوع پھر موضوع عنوان سمجھاؤں کیا کیا موضوع کا کی ہے غلط پڑھیا نالوں ان پڑھ چنگے نبی علوم و فنون دین نہیں آئے نبی ہدایت دین آئے پڑھیا ہوگی ہوگی نا منافع اس ان پڑھ چنگا جیڑا پڑھیا تو نہیں لیکن اللہ تو ڈرتا ہے اور جو جانتا ہے مطابق اپنا عمل کرتوت سچا رکھتا ہے توجہ دوستو غلط پڑھیا کفر پڑھیا شیطانی پڑھیا گمراہی پڑھیا بد عملی پڑھیا بد کرداری سیکھا بے خیرتی سیکھا پونا سیکھا اے حرام خوری سکھی ایسے بڑے دے لکھ لانتا یہ ان پڑھ چنگا ہے جیڑا ہور نہیں تے بد کردار تے نہیں نا سجنا لوگ نبی علوم و فنون لے کے آئے نے یا سمجھ لوکاں کو علم فن نہیں سی ہوں نبی لے کے سن غلط نظریہ ہے قرآن تاریخ ثابت کر دیے نبیا تو پہلا دنیا علوم و فنون ہوں سن مگر علم و فن والے گمراہ ہوں سن اللہ نبی بھیجتا سی جا کے علم والوں ہدایت سکھاؤ اللہ کیا سکھانا ہدایت علم فن ہوتے سن ہدایت نہیں ہوتی اللہ نے نبی بھیجنے جاؤ انہوں ہدایت سکھاؤ نبی ہدایت سکھا آئے علم پڑھان نہیں آئے ہدایت ہدایت کی ہدایت کنو کہ عقیدہ بھی اسلام دا سچا ہوے عمل بھی اسلام دا سچا ہوے دل دا حال بھی اسلام دا سچا ہوے ترے جدو صحیح ہو جان اس لیے ہدایت مل جاتی ہے بھاوے چٹا ان پڑھ ہوے

موضوع واسطے لما وقت درکار ہے خلاصہ کٹ کے جو تمہید جوڑی سی وہ مناسبت دیا گلا کر کے جگہ چاہنا اسی بول رہا سبحان اللہ ادھر ایک گل کر کے سمجھا کے مولوی پھر اگے چلنا وا مولی جی جڑا در سے نظامی جنوں سارے ہندوستان دے آلہ حضرت بریلوی ورگے پڑھ پڑھ کے عالم بنے نے نصاب بنا والا یہ ترتیب کتاب کی دن والا مولانا نظام الدین سہل بھی سی لیکن اے مولانا نظام الدین سہل بھی جڑا کتاباں جوڑ جائے تو مہر علی جائے مہر علی شاہ جیسے پڑھ پڑھ کے عالم بن درس نظامی جوڑن والا مرید مولانا عبد الرضا ہانسوی چچا ان پڑھ ہے اللہ دا فقیر اے عالم او دا مرید اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ لو سنگیو کیسے جب گل کتاباں پڑھ کے ترتیب دیتی عالم بنن کدی آلہ حضرت بریلوی ورگے کدی تاجدار گولڑا ورگے

پر ہدایت فقیر کون لبڑی ہے سبحان اللہ ہوں کلندر لاہوری کی گل سمجھانا ایک انا ایک ہوں بہنگا ایک انا ایک بہنگا ایک ہو جنو دس فرما اقبال کچھ نہیں دسنا وہ انا غلط ویکھن والے ہک نو تو ویکھن والے تو چنگا مولا روم نے گل لکھی مسنوی روم معرفت کی کتاب دے اندر پڑھیا سی ایک پیر مرشد فقیر نے اپنے بھینگے مرید نو آخیا جا اندروں شیشی پھڑ لیا

آپ نے فرمایا جلیا وہ نظر کا کسور تو دسدیا تین دیکھنا اقبال فرماؤں کلندر اقبال فرماؤں نا مراد عالم علم والا پر علم فن سارے جاوے فلسفے سائنس سب کچھ پر جاوے لیکن ہوگے گمراہ بد عمل پدیانت حرام خور جھوٹا اقبال فرما ہے اس نالوں وہ ان پڑھ چنگا جڑا نیک عمل رکھتا ہوئے سن پڑے وہ انا ہے جڑا ان پڑھ ہے وہ نبینا ہے جڑا غلط پڑھے ہے غلط سکھے توجہ نہیں فرمائی کفر سیکھا یہودیاں سیکھا پلیتی سیکھا بغیرتی سیکھا حرام خوری سیکھا یہودیت کی غلامی سیکھا جڑا ان کے سبق سیکھا ہے اقبال فرماندا ہے اے نام مراد ہنگا ہے اینو ایک کے دو دسنے نے اے غلط پڑھیا ہنگا ہے نا پڑھیا انا ہے تے چنگا کون ہے انا کیوں چنگا ہے کیوں چنگا ہے اور تھی سمجھ ہو انا کسے دا رابر نہیں بنن لگا انے نو جے کسے آکھنا ہے نا میرا راہبر انہیں آخنا بھراوا تیری مہربانی میں آپ جوگا نہیں مت تینو وہ کسی طرح بننے لگا گاں ترن لگا جی ترے گا نا یا آخے گا چوری عبد القیوم صاحب میں نے ذکر خیر نہیں کر سکے اللہ نے بھی کرائے دیتا نعیم خان صاحب کا بھی کرا دیتا ہے چوری صاحب کا بھی کرا دیتا ہے توجہ ہے کہ نہیں یہ وسیلہ بنے نا ایس کم وسیلے کا ذکر کرنا پہنتا ہے توجہ بہت سنگیا وہ مڑ نبینا بندہ کسی نے آتا بھائی آت پڑی جی کوئی نہ ہوئے بچارا تو آپ کے مڑ اپنے ڈنگورے سوٹے نال شاہ جی ٹنگور ٹنگور کے مڑ قدم چکتا ہے ایویں جڑا نام مراد ہو سی نا بہنگا اس چور صاحب کا ہاتھ پڑنے خیال کری ہاتھ کرے گا واڑی ہو سی چوری صاحب ہاتھ کرے گا توجہ نہیں بننا چل ادھر پیر رکھا سرکار دیکھے گا پیڑا گر کرے گا کہ نہیں ہاں۔ اقبال فرما جھلے مسلمان سکول پڑھیا نالوں وہ ان پڑھ چنگئی جی آخو کہ میں اقبال کا بند سنا لو سجنا لکھا تعلیم فارسی کتاب کلندر دی ارمغان حجاز فارسی حجاز آخدن مکے ارمغان ہر مغان توحفے اقبال ہے میں فارسی زبان کے اندر مدینے والے محبوب کا توحفہ دے رہا ہاں سنا محدود کا توحفہ سننا چاہ سو ذرا اچھی بولو کلندر اقبال فرماندہ سے من گیری کے مرتے کو من گیری کے مرتے چشمے سے بینا بینے نکو تر زمن منگی کے نادان نکو دانش مند بے دین نکو تر فرما میں مسکین دی ایک گل سن کلندر اقبال فرما میں مسکین دی ایک گل سن کی کور چشم ہوئے نبینا ہوئے زبین آئے غلط بینے نکوتر غلط دیکھن والے نالوں او انا جنگ ہے یہ مثال دے کے نال ہی فرماؤں منگیری گیری کے لان کو ہے انپڑھ پڑھ چنگیاں نے ہے ان پڑھ پر ان تنپڑھ غیرت والا بہن کے پردے والا شرم والا انصاف والا حق نو پسند کرنے والا لب لب کے کسپی کا بیان حق کا سنن والا میں کوئی پیسے نہیں بنتا کو لالچ نہیں رہا آپ مسکین ہاں، مسکینی دے حق دے بیان سنا اقبال فرماتا ہے وہ چلے اچھی عادت پاک بات پاک سیرت سیرت نیک کردار ہووے ان پڑھ ہووے اس عالم نالو چنگا جڑا عالم بھڑوی دا بد عمل ہووے بد کردار ہووے اس نالو او چنگا معلوم ہویا پکی گل بندہ بندہ نہ پڑھیا ہو چنگ ہے اس نالوں لالوں گلت پڑھیا لانت بے غیرت بنیا ہے قسم خدا دی کر کے نا میں خالی اقبال دے باغ چند پھل ہور چنا سویر ہو جائے وقت کی قلت کے پیش نظر شاہ جی کلندر دی ایک گل ہور سنانا تے اجازت کرنا توجہ ہے سڈا کلندر اقبال ایک نظم لکھیے پہلو فارسی کا بند سنایا ہوں اردو دی باری بچارے سکولی اور سکولی اور سکولی میرا ظلم جہولی تو ہمارے سامنے بے وقوف تمہیں عقل ہوتی تو کافر کے غلام بنتے مصطفیٰ کی غلامی کے بعد بھی تو غلامی ہے تو بولو اڈی ڈلو مرو حضور دی غلامی تو بعد بھی تو غلامی ہے اور میری گل سمجھو واہ بھائی واہ کیا بات ہے اللہ میں نے شاہ جی ایک نظم لکھی ہے سمجھو ہے ہو ہو ہو ہو ہو اللہ اکبر میرے دوستو کلندر اقبال افغانیا کے متعلق ایک نظم لے کے آئے اس کا صرف ایک شیر سناواں گا لیکن میں اگلے دن افغانیاں دے وچ بیٹھ کے ڈیرا اسماعیل خان یہ تقریر کیتی سی تے میں صاف آکھیا سی او مت تسی آپ سمجھو ہون والے افغانی ہو نہیں تسی ساڈے نال بھی ہو یا ہو سکتا ہے ساڈے نال بڑے بغیرت ہو میں اتنے صاف آخیا میں کہ ہوں تھی ساڈے نال بھی دس گل بغیرتی چگا جی وہ پرانے افغانیاں دی گل پہ کرتا ہے جدو غیرت سی ہے ان پڑھ سی افغانی ہے ان پڑھ سن افغانی لیکن غیرت والے جنہ دین جانتے سن وہ سختی نال عمل کرنے والے اقبال اس افغانی دی گل کر گیا سناو سڈا کلندر اقبال فرما ہے اے غافل افغان اے غافل افغان اپنی خودی پہچان اے غافل افغان اپنی خودی پہچان خودی کے نو کہندے نے اقبال خودی کے نو کہندا ہے خود خود تاری خود شناسی کی مطلب غیرت ہوے غیرت ہوے کسے دا غلام کتا بننا گوارا نہ کرے سوائے اللہ رسول دے یہو جہ خودار نو کہیں ایک خودی والا ہے اقبال فرما ہے اے غافل افل اپنی خودی پہچان اگلے شیر کے نور تیری بے علمی نے او بے علمو کوئی ان پڑھو ان پڑھ بیٹھے ہو ان پڑھ خوش ہو سن چلو شکر ہے بھی فخر نال سر اچا نہیں تو دے اپنے گھر نو منہ ڈنگر پوتر پڑھا جا انی انی دے پوترا

تیری تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاج عالم فاضل مخال

اچھا ان پڑھ پٹھان بھی گل کر دیا مت کوئی ایجنسی کا بندہ آخر پٹانا کی گل کرنا وہ اج کل کے ایسا افغانیا ملک چکڑ دے پے وہ بھائی میں تھوڑے سے نہیں گل کرتا پیا میرا تو پیر بھی پیر پٹھان ہے پیر تو خیالا سمجھ نہیں بن پائی اچھی بولنا تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی لاش تیری بے بے علمی نے رکھ لی علموں کی علاج عالم فاضل بیچ رہے ہیں عالم فاضل بیچ رہے ہیں عالم فاضل بیچ رہے ہیں عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان او رفت افغان بول ستیا بول مرے سدا کلندر اقبال فرمانا ہے ان پڑھ پٹھانا ان پڑھا نو بڑے تانے مل سن بڑے میڑے مل رہے سن ان پڑھ انج تے ان پڑھ انج ان پڑھ ڈنگر تے ان پڑھ پینڈو ان پڑھ نو شعور کوئی نہیں ان پڑھ نو سمجھ کوئی نہیں ان پڑھ دے کپڑے گندے اپنا دکھاون تمیز کوئی نہیں ہاتھ دھون دی تمیز کوئی نہیں فلان کوئی نہیں فلان کوئی نہیں اقبال فرمان ہے پٹھان ان پڑھا ساڈے ہندوستان دے اندر ان پڑھا نو بڑے تانے میڑے پیندے سن شکر تیری ان پڑھی نے تیرے ان پڑھ ہون نے تیرے ان پڑھ ہون نے ان پڑھ دی عزت بچا لئی نارا رسال نارا تحقیق مفتی محمد بدلے میں جی جیتا ہے حضور خواجہ شبی محمد لکھپال جی لے جی لے توجہ توجہ توجہ اقبال کہنا ہے ان پڑھ پٹھانا تیرے ان پڑھ ہونے ان پڑھ میں عزت بچا لئیے کیوں بچا لئیے سن تانے پہ سن ان پڑھ کسی کھاتے دے نہیں ان پڑھ کسی کھاتے دے نہیں ترقی و رکاوٹ نے اقبال کہ ان پڑھا ہر پاسوں فٹے لانت ہوں سی ان پڑھ پٹھان تیری غیرت نے تیری غیرت نے تیرے پردے نے تیری شرح دین محمدی دی غیرت نے دین پسندی نے ہمیں تو ان پڑھ ہے تیرے تیرے نیک کردار ہونے ان پڑھا سر فخر نال اچا کر دیتا ہے کیوں عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان ملا ٹکر سے پیا بک گئے پیٹ پڑوا ٹکر سے بک گئے پیسے دا پجاری ہے پڑھے لکھے تنخواہ دے پچھو تلے بن جان دل تو ان پڑھ ضرور ہے مگر کافر دی اکھ اکھ پا کے گل تے کرن جوگا ہے تکبیر ہاتھ جو کے میرا مولا ویر لفظ سنو کو پروفیسر بیٹھا ہو ماسٹر بیٹھا ہو سکول کا بڑا پڑھا لکھا بیٹھا ہو میں ان پڑھ بیٹھا ہاں، میرے اگے کو ساتھ لے کے دیکھے کہڑے باہر پہاگے میں میرا رشتے دار سکون گیا کھ نہ رہے گنگ اور نہ مرادوں مینو فرنگی حکومت اربا روپے دے کے پیروں میں چھٹنا چاہتے نے آدھے نے پیسے پیسے چھٹنا چاہتے نے بنا جو مرضی بنا او اللہ دے فضل لال میں ان حال و فاضلوں میں سے نہیں ہوں جو بیچ رہے ہیں اپنا دین میں ان پڑھ مولویاں پرسوں چوتھ کی گل ہے میں گجرات جلسے سے چلیا سا بابو صاحب انٹرچینج شیرا والا شیر کوٹ والا اتنے پل سارا بج کے آیا انہوں پتا نہیں سی میرا وہ بج کے آیا جناب گی میری ویکن لگ پی چیک کر لگ پی میں انہوں آگے میں کہ ادھر ادھر میرے والے پاس آ میرے والے پاس آیا ان چیر پیچھے ایک ہوج کے آیا

تیری ان پڑھا بلوچ بیٹھا کیڑی برادری کا بیٹھا ہوشتیاں ان پڑھ رکھ عالموں کی لاد عالم فاضل بیچ رہے ہیں عالم فاضل اونچی اونچی مارا اونچی مارا آخری لفظ نے عالم فاضل بیچ عالم فاضل ہاتھ بن بن کے آخنا رشتی نہ آوے فاضل بیچ رہے فاضل بیچ رہے اپنا غافل افغان اپنی خودی پہچان مفتی بتیس جب تک سورج چاند رہے گا بول بول جب تک سورج چاند رہے گا بہت میں زور ازمایا ہے آ گل گل گل گل لب سمجھو لب سمجھو لب لب سمجھو سمجھو لکھا ہوتا ہے تعلیم سب کے لیے لکھا ہوتا ہے تعلیم سب کے لیے میرے ساتھ مناظرہ کرو تعلیم سب کے لیے نہیں ہدایت سب کے لیے تعلیم بھی وہی ہے جس میں ہدایت کا پیغام ہے اگر ہدایت میں تعلیم آئی تو تعلیم وہی ہے میں ہدایت ہدایت لہذا تعلیم سب کے لیے نہیں ہدایت سب کے لیے جھلیا تعلیم یافتہ ہندوشن ہدایت ہدایت ہدایت ہدایت ہدایت ہدایت ہدایت ہے معلوم سب کے لیے نہیں ہدایت کا فرق یہ بنتا ہے مصطفیٰ کی تین شریعت کی ہدایت لوگوں کو دے تعلیم ہو سکے ایک حدیث سنا کے اجازت جانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم پیش ہوگا گارگاہ میں اللہ فرمائے گا تو نے قرآن علم کیوں پڑھا یا اللہ کریم تیرے لیے فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے تو نے تو پڑھا تھا نام نمائش کے لیے تاکہ تجھے لوگ قاری اور عالم کہیں تو یہ جو کچھ تو مانگتا تھا وہ تمہیں دنیا میں مل گیا اب فرشتوں سے حکم ہوگا اس کے پیشانی کے بال پکڑو گھسیٹ کر مو کے بھل جہنم میں پھینک پھینک دو علم تعلیم والا جہنم جا رہا ہے اور ہدایت والا حضرت بلال نارائ نارائ نارائ اللہ محمد چار حاجی فری امام الغیرت استاد العلماء علامہ مفتی محمد فضل احمد سبحان اللہ

भड़के پڑھ کے

انشاءاللہ العزیز اللہ اللہ اپنے بابے کر پاک پتن رنگ رنگ رنگ ہوا رنگ ہوا رنگ ہوتی رنگ بابے فرید نے کرایا نارائن اسی والا نارائن تحقیق نعرہ حیدری نعرہ نئے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب پری امام الغیرت حد اما مالا مفتی محمد بدر احمد چٹی صاحب جی میں جی میں اور دوستوں